پہنچا دیں تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں برتر ہیں اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں آپ اے نبی کہیے کہ سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے کون ہے آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا آپ فرما دیجئے کہ بس وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لائیں گے اور اس سے زیادہ کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلائے ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نفع و نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ مالک مضرت و نفع ہے یعنی نقصان پہنچانا اور نفع دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اپنی مخلوقات میں جیسا چاہیں تصرف کریں اللہ کی حکمت کو نہ کوئی پیچھے ڈالنے والا ہے نہ اللہ کی قضا کو کوئی روکنے والا ہے اگر وہ مضرت کو روک دے تو کوئی جاری کرنے والا نہیں اور خیر کو جاری کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے میں یفتح اللہ من رحمہ الآیات یعنی اللہ تعالیٰ جسے جو رحمت دینا چاہیں اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت اے اللہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا جسے آپ عطا کرنا چاہیں ولا معطی لما اور جس سے آپ روک لے اسے کوئی عطا کر نہیں سکتا ولا ينفع منك الجد اور کوئی صاحب حیثیت مجھے آپ کے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتا یہ روایت صحیح بخاری مسلم ابو داود اور مسند احمد وغیرہ میں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وہ القا فوق عباده یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے لوگوں کے سر جھک گئے ہیں اور وہ ہر شے پر غالب ہے اللہ کی عظمت و کبریائی اور علو قدر کے سامنے سب پست و زیر ہیں اللہ کا ہر فعل حکمت پر مشتمل ہے وہ مواز اشیاء سے باخبر ہیں اگر وہ کچھ دیتے ہیں تو مستحقی کو دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں تو غیر مستحق سے روک دیتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی شہادت کس کی شہادت ہے پھر خود فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان گواہ کی حیثیت میں ہے اور یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پہنچے جیسا کہ اللہ نے فرمایا يَكْفُرْ بِهِ مِنَ من فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ یعنی ان لوگوں میں سے جو کفر اختیار کرے گا تو دوزخ اس کا وعدہ گاہ ہے اور جس تک قرآن پہنچ جائے تو گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی ربی بن انس رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ تابع رسول پر لازم ہے کہ اس طرح اسلام کی دعوت دے جس طرح رسول اللہ دیتے تھے اور اس طرح ڈرائے جیسے رسول اللہ ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ یعنی اے مشرکو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرا اللہ بھی ہے کہہ دو کہ ایسی گواہی تو میں نہیں دے سکتا جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ اگر اے نبی و مشرقین گواہی دیں بھی تو آپ ایسی گواہی نہ دینا اور فرمایا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وہ اننی بری ام ام تشری پھر اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور نبی کو ایسے بہتر طور پر جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں مرسلین متقدمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سارے پیغمبر وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت سے ان کے وطن ان کی ہجرت ان کی امت کے اوصاف غرض یہ کہ اپنی کتابوں میں ان ساری باتوں کا داخلہ پاتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ و انفسم فہم الََََََََََنون یعنی جن لوگوں نے اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچا لیا وہی ہیں کہ ایمان نہیں لاتے حالانکہ بات بالکل واضح ہے انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہیں اور قدیم زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور آپ کے وجود کی پیشن گوئی کرتے چلے آئے ہیں ومن اظلم ممن على الله كذبا او كذب باياته یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت باندھے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور دلائل و براہین کو جھٹلا دے انہ لا يفلح الظالمون یہ مفتری اور مکذب بھی فلاح نہیں پائیں گے